وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ محترم سامعین حاضرین مسجد نوجوان ساتھیوں صورت فرقان کی ایک آیت ہم نے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کا حکم دیا ہے اور اللہ کے بڑے فوائد بیان کیے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تقوا سے نوازے نبی علیہ السلام بڑی پابندی کے ساتھ تقوا کی دعا مانگا کرتے تھے اور فرماتے اللہ معنی اصل و توقا وا ولاقا یا اسی طرح سے آپ بڑی شدت سے جیسے قرآن پاک کی صورتیں لوگوں کو پڑھاتے تھے ویسے ہی آپ یہ دعا یاد کراتے تھے کہ اللہ آت نفسی تقواہ و انت ہا خیر و من ذکا و مولاحا یہ تقوی حاصل کرنے کی دعا نبی رہ السلام کیا کرتے تھے تو رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تین عالی شان نعمتوں سے نوازیں گے یجعل لکم فرقانہ پہلی چیز تو اللہ تقوا کی برکت سے تمہیں فرقان عطا کریں گے فرقان کا مطلب ایسا علم ایسا ایمانی اے جوہر اور ایسی قوت جو ہمیشہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرا دے آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا ایمان اور وہ ایمانی جوہر فرقان آپ کو بتا دے کہ ہاں یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے اس کو فرقان کہا گیا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے زندگی کے سارے گناہوں اور برائیوں پر پردہ ڈال دیں گے بہت فوائد ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت اور بخشش کر دیں گے تقوی کے بڑے فوائد ہیں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر جو بڑا فضل و کرم کیا ہے وہ دین اسلام سے نوازا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ انسان کو دین اسلام نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اکمل تو رقم دین اکم و اتمن تو علیہ کم نعمتی و رضی تو رقم الاسلام دینا اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے ہم نے تم پر اپنا انعام اور اپنا فضل و کرم پورا کر دیا ہے اور ہم نے تمہارے لیے صرف دین اسلام کو پسند کیا ہے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تمہارے لیے میں نے پسند نہیں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اسلام سے نوازا ہے میرے بھائیوں یہ جو ہمیں دین ملا ہے یہی دین اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہیں احب الدین بالحنفیت السمحہ اے سب سے بہترین دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر کے بھیجا ہے جو دین ہمیں لے کر کے بھیجا ہے اس دین کی بڑی دو خوبیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ دین سراپا سچائی پر مبنی ہے اس دین کے اندر کوئی باطل اور جھوٹ کی ملاوت نہیں ہے سب سے سچا دین ہے اور دوسری خوبی یہ ہے کہ سب سے آسان اور سہل دین ہے جس کے اندر افردر کا بہت زیادہ بہت زیادہ تاکیدی حکم دیا گیا ہے یہ دین اسلام کی خوبی ہے اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام عطا کرنے کے بعد ہمارے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے اور ہمارے لیے بہت ساری ہدایت کے لیے احکام بیان کیے ہیں ان میں سے ہمارے معاشرتی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہم جہاں معاشرتی زندگی میں ہماری جو ہمارا جو معاشرہ ہے ہماری معاشرتی زندگی جو ہے ہم جہاں آباد رہتے ہیں وہاں مختلف مذاہب کے اور مختلف ادیان کے لوگ رہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کہیں ہوں تو صرف مسلمان ہی ہوں مسلمانوں کے علاوہ مختلف قسم کے لوگ بھی آپ کے ساتھ آباد رہتے ہیں اللہ رب العالمین اے دنیا کے اندر یہی ہمارے لیے جو دین دین پسند کیا ہے یہی اسلام ہے جس میں اللہ تعالی نے ہر ایک حقوق کو بیان کیا ہے انسانوں کے حقوق کو بیان کیا ہے یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق کی بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد نازل کی ہیں اور نبی ریکرا صاحب نے احادیث بیان کی ہیں ہم مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کتاب اللہ کے ذریعے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے ذریعے جو غیر مسلمین ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے ہمارے لیے تو ہمارے ہمارے پاس ان کے لیے بھی ان کے حقوق کی تعلیم بھی ہم کو دی جاتی ہے ان کے ساتھ ہماری زندگی کیسے گزارے گزرے اور ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے دنیا کے اندر جتنے دین اور موجود ہیں کسی دین کے اندر آپ داخل گھس کر کے دیکھیں اور معلوم کریں تو وہاں کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے اور ان کے حقوق کی کوئی تعلیم نہیں ملے گی اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام ہم دنیا نے چونکہ لوگ کئی قسم کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ احساس پیدا کیا ہے کہ ہر انسان ہر انسان تمہارے ہی جیسے انسان ہے کسی کو انسانیت سے خارج نہ کرو اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں سورہ حضرات کی آیت یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان ان اكرمكم عند الله الله يتقاكم عليم حكيم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے اے دنیا کے مسلمان یا ایها الناس یہ قرآن میں اس مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اے لوگوں یاد رکھو انا خلقناکم من ذکر و انثى شعوبا وقبائل لتعارفوا ان عند ہے تم دنیا کے اندر جتنے انسان ہو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آدم اور ایک ہوا ایک ہی ماں ہے اور سب کا ایک ہی باپ ہے انہی دونوں سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد تم کو مختلف گروہ کے اندر مختلف ذات اور برادری کے اندر اور مختلف طبقات کے اندر اللہ نے تم کو تقسیم کر دیا ہے اور ذات اور برادری کا معاملہ اسلام میں جو ہے یہ اس کا تعلق صرف ایک دوسرے سے تعارف کر کا ایک دوسرے سے پہچان کرانے کا ہے ورنہ اس سے زیادہ ذات برادری کا کوئی تعلق اسلام کے اندر نہیں ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَ وَقَبَائِلَا تم کو مختلف قبیلوں کے اندر اور مختلف ذات اور برادری کے اندر تقسیم کر دیا ہے لِتَعَرَفُو تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اچھی طرح سے یاد رکھنا تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ مؤثر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذات اور برادری میں اونچ نیچ کا کوئی سوال اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے یہ صرف پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا اللہ تم اگر قربانی کرتے ہو تو قربانی کا گوشت اور قربانی کے جانور کا خون یا اس کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف تمہارے دل کا تکوا پہنچتا ہے اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ السلام ساتھ رواتے ہیں اے مسلمانوں یاد رکھو ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم اللہ تعالی نے تم کو مختلف رنگ میں کالا اور گورا اور سفید بنایا ہے اور تمہیں مال اور دولت سے نوازا ہے اور کسی کو اور مختلف ذات اور برادری میں تقسیم کر دیا ہے لیکن یاد رکھو لئن اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم اللہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے شکل و صورت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے کالے گورے کو نہیں دیکھتا ولا کی کرو کم اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں انہی دونوں چیزوں کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے حسب نصب ذات برادری مال و دولت کا کوئی اعتبار اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوا کرتا تو تمام انسانوں کا ایک ہمدردی اور ان کے اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جہاں ہم دنیا میں آباد ہیں ہمارے آگے پیچھے ہمارے سامنے ہمارے دائیں بائیں مختلف قسم کے اور مختلف قومیں آباد رہا کرتی ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام ہم کو تمام لوگوں کے ساتھ اچھی زبان اور قول حسن کا حکم دیا ہے قرآن پاک البکرا کی آئے تھے اللہ رب العالمین ہیں اے لوگو ہمیشہ لوگوں سے تم اچھی بات کی کیا کرو اچھی بات کرنے کا حکم دیا مسلمان ہو تو اس کے ساتھ اچھی بات غیر مسلم ہو تو اچھی بات اے اس کے ساتھ جب اچھی زبان استعمال ہو بد زبانی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں اسی لیے اے ہمیشہ انسان کو اپنی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ رشاط رواتے ہیں وہ فون سے حسنا اے لوگ ہمیشہ اچھی زبان استعمال کرو اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے صحیحین کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ یوم آخرت کو حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہو فلیقل خیر اسمت جب تم میں سے کوئی آدمی بات کرے تو اچھی زبان استعمال کرے اگر اچھی زبان استعمال نہیں کرتا تو اپنی زبان کو بند رکھے خاموشی اختیار کرے اسی طرح سے آپ نے ساتھ نمایا ومن کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے آپ نے آنے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقْرِمْ غَيْفَهُ تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اسے چاہیے کہ ایک مہمان آئے تو مہمان کی خاطر خواہ عزت کرنی چاہیے اور اس کی تقریم کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قول حسن کا حکم دیا ہے رب العالمین نے موسیٰ رہی السلام اور ان کے بھائی حارون رہی السلام کو جب فرعون جیسے ظالم اور برے انسان کے پاس اپنا پیغام لے کر کے بھیجا تو اللہ رب العالمین نے دونوں نبیوں کو حکم دیا فرعون سے بڑا دنیا میں کوئی کافر نہیں اور موسا علیہ السلام اور رسول و پیغمبر کلیم اللہ ہیں ان کے مقام و مرتبے کا بھی کوئی انسان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى اے ہمارے نبی موسیٰ اور ہارون جب تم فرعون کے پاس دونوں تم دونوں پہنچنا تو اس سے گفتگو کرنا تو نرم گفتگو کرنا اچھی گفتگو کرنا کرو یکشا شاید کی فرعون تمہاری نرم اور اچھی گفتگو کو سنے اور اس پر غور فکر کرے اور پھر ایمان کے لانے کی ہدایت اس کو مل جائے میرے بھائیوں اتنے بڑے کافر فرعون سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا نبیوں کو حکم دیا کہ اس سے اچھی گفتگو کیا کرو امام حسن البصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں وقولوا للناس حسنا ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کا معنی مطلب بتلاتے ہیں ای امر بالمعروف نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اور اسی طرح سے اس کی جہالت پر صبر و تحمل سے کام لو اور اگر اس سے کوئی بدکرامی ہو جائے تو انتقام لینے کے بجائے سے کام کر لو تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے چاہے ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو کرسچن ہو بدھسٹ ہو یا بدتی ہو شرک کرنے والا ہو آپ کے سامنے جو انسان ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن کلام کا حکم دیا ہے حضرت امام دے رحمت اللہ نے اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں مکے کے رہنے والے ہیں ساری زندگی حرم میں گزری ہے اور حرم مکی میں بیٹھ کر کے جنہوں نے ایک عرصے تک تفسیر و حدیث کا درس دیا ہے ان کے پاس ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور کہا امام صاحب بات اصل یہ ہے آپ کے پاس تو میں دیکھتا ہوں بدتی بھی آ کے بیٹھتا ہے اور بدترین سے بدترین گنہ گار بھی آ کر کے بیٹھتا ہے اور آپ سب سے باتیں کر لیتے ہیں لیکن میں تو بڑا تیز مزاج ہوں مجھے بڑا غصہ آتا ہے اگر کوئی برا آدمی فاسق فاجر نظر آیا یا بدتی نظر آیا تو فوراً میں ڈانٹ پھٹکار شروع کر دیتا ہوں امام قطادہ رحمت اللہ علیہ اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو نوروں سے بھرے بڑی پیاری تعلیم دی کہا اللہ کے نندے تو پوشا سے بڑا دائی نہیں دعوت دینے والا نہیں ہو سکتا اور جو جو برا آدمی تیرے سامنے آ کر کے بیٹھا ہے وہ فرعون سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین دن اپنے نبی کلیم اللہ موسا اور ہارون نبی اللہ حکم دیا اس ظالم فرعون سے بات کرنا تو اچھی گفتگو کرنا یہ اخلاق ہے کہ کسی سے بھی بات کریں تو نرمی سے بات کریں خوش اخلاقی سے بات کریں اے دل خوش کر دینے والی والی راہ اختیار کریں اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے اس لیے مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے ارد گرد ہمارے دائیں بائیں ہمارے آگے پیچھے بسنے والے مختلف قوموں کے ہیں وہ غیر مسلمین ہیں تو ایک بڑی ذمہ داری غیر مسلموں کی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہے اور ان کا جو حق بنتا ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک سورت النحل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں بالحکمت والموعدت الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن اے ہمارے نبی آپ لوگوں کو دعوت دیں اچھی زبان کے ذریعے قول حسن کے ذریعے اچھے طریقے کے ذریعے سبیر ربی قبل حکمت والموعظت الحسنہ حکمت کے ساتھ موعد حسنہ کے ساتھ ہم آپ ان کو دعوت دیں ہمارے اوپر ایک فرد ہے فریدہ ہوتا ہے ہمارے تائیں بائیں جو غیر مسلمین ہیں ان کا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو دین کی باتیں بتائیں حکمت کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ نصیحت کے ساتھ نر کے ساتھ حسن اسلوبی کے ساتھ ہم ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کریں اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اور غیر مسلموں میں دعوت دینے کے لیے اسٹیج لگانا ہی کوئی ضروری نہیں ہے آپ جہاں رہتے ہیں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اگر غیر مسلم ہے آپ بیٹھے بیٹھے دعوت دے سکتے ہیں یہ ہر مسلمان پر بے مسلموں کا اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے وَدْعُدُ اِلَىٰ رَبْ اِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسْنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ حَسَنَ آپ حضرات اس آیت پر غور کریں کہ کتنے بڑے فریدے سے اور غیر مسلموں کے کتنے بڑے حقوق کو ہم نے ترک کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس فریدے کو اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے یہ ضروری ہے اتنا یاد رکھیے گا کہ اسلام لانے اسلام کام کے لیے دنیا میں کسی انسان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے بھی غیر مسلمین ہوں دعوت تو ان کا حق ہے ہم ان کو دعوت دیں گے لیکن اسلام لانے پر ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ہم ڈنڈے کے ذریعے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک سورت البکرا کے اندر اعلان کر دیا ہے اے مسلمانوں یاد رکھو لا اکراہ فی الدین زبردست جلدی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا آپ اسلام کی دعوت دیں گے اسلام کی خوبیاں بیان کریں گے اسلام کی تعلیمات اور ہدایات پیش کریں گے آپ اپنا اسلامی اخلاق ان کے سامنے رکھیں گے لیکن ڈنڈے کے ذریعے زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا بنا سکتے اسی لیے اللہ نے ہمیں منع کیا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ حضرات جانتے ہیں یہ ایسا مرد مومن ہے یہ ایسے مرد مومن گزرے ہوئے ہیں جس کے نام سے کیسرو کی پر... کس طرح بھی کانپتے تھے پوری دنیا ان کے نام سے تھراتی تھی اور ان کے سامنے ایک بوڑھی اور عیسائی آئی کرسچن ہے عیسائی عورت ہے بوڑھی ہے اس بوڑھی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دیا اور فرمایا امی جان آپ مسلمان ہو جائیں وہ بوڑھی عورت کہتی ہے یا عمر میں مسلمان ہو کے کیا کروں گی اللہ اکبر وہ انکار نہیں کر سکتی ہمت نہیں جرات نہیں لیکن اسلام میں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا یہ بات اس لیے ہم وعدے کرتے رہے دنیا کا کہ میں کفار اور مشرقین کا میڈیا یہ جو اسلام دشمن میڈیا جو یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو جب حکومت تھی تو دندے کے زور سے کافروں کو مسلمان بنایا ہے یہ کبھی بالکل بکواس ہے یہ جھوٹ ہے دنیا میں کسی مسلمان نے کبھی کسی کافر کو دندے کے زور پر مسلمان نہیں بنایا ہمیشہ مسلمان بنایا ہے تو اسلام کی دعوت دے کر کے اپنے اخلاق کے ذریعے اور اسلامی اپنی خوبیوں کی بنا پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ابو ہی ماں مسلمان ہو جاؤ وہ کہتی ہے یا عمر اتنی عجوز کبیرت والموت علیہ قریب اے عمر اب میں مسلمان ہو کے کیا کروں گی اب میں اپنے دین کو کیا چھوڑوں اب میں کافی بوری ہو چکی ہوں اور بالکل موت قریب پہنچ گئی ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ہاتھ میں دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے جس کے ہاتھ میں سب سے بڑی طاقت موجود ہے اس بوڑھی عورت کے انکار کر دینے پر طاقت کا استعمال نہ کیا بلکہ عمر فاروق نے کہا اے بوڑھی ماں ہم نے اپنا فریدہ ادا کر دیا رہی بات اگر تم نہیں چاہتی تو لا اکراہ فی الدین زبردستی تم کو ہم مسلمان نہیں بنائیں گے میرے بھائیو یہ ان کا حق ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے اقول کو یاد آ سکر اللہ من کل دم بھی ہوں تو بولے الحمد للہ وطفا وسلام عباد الدین اصطفیٰ اما آباد اسی طرح سے مدغیر مسلموں کے ہم پر جو حقوق بنتے ہیں یا ہم ہمیں جو ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پڑوس کا بڑا چکر ہوا کرتا ہے پڑوس میں کبھی عیسائی آباد ہے کبھی ہندو آباد ہے کبھی کوئی اور احمد والا آباد ہے میرے بھائیو اس کو بھی غنی مت سمجھ لو اس کو بھی غنی مت سمجھو ہمارے پڑوس میں اگر کوئی آباد ہے سمجھو کہ ایک بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دعوت اپنے اسلامی اخلاق کے مظاہرے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا کیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں برابر ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا لیکن دو چار دن گزر گئے اور وہ یہودی بچہ نہیں آیا آپ کی خدمت میں آتا تھا آپ کی لیے پانی لا کے رکھتا آپ کا جوتیاں سیدھی کرتا تھا یہودی اے غیر مسلم لیکن آپ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا چھوٹا بچہ اور جب غائب ہو گیا دو تین دن دو تین دن نظر نہ آیا تو نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا وہ یہودی بچہ جو آیا کرتا تھا کئی روز ہو گئے نظر نہیں آ رہا ہے لوگوں نے پتہ لگایا کہ وہ یہودی بچہ کیوں نہیں آ رہا ہے تو معلوم یہ پڑا کہ وہ بیمار ہے بہت سخت بیمار ہے نبی علیہ السلام نکلے آپ کے ساتھ ابو بکر عمر نکلے کرام کی کے جماعت واقعہ گئی نبی علیہ السلام پہنچے اس یہودی کے گھر کا دروازہ خٹکھٹایا یہودی دروازہ کھولتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہیں کہنے لگے آپ نے فرمایا مجھے اس بچے کی یادت کرنی ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارا بچہ بیمار ہے اس نے مرحبا کہا دروازہ کھولا اور لا کر کے نبی علیہ السلام کو اس بچے کے سرحانے بیٹھا دیا باپ سرحانے بیٹھا ہوا تھا لیکن نبی علیہ السلام جب آئے تو اس کے دودھ کھڑا ہو گیا اور نبی علیہ السلام کو کو سہارے بیٹھایا صحابہ کرام اردگرد ہیں آپ نے دیکھا یہ یہودی بچہ بالکل بہت شدید بیمار ہے آپ نے اس کو حکم دیا اے میرے بیا غلام اسلم اے بچے بہترین موقع ہے تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ اس یہودی بچے کا ظالم باپ یہودی سامنے کھڑا ہوا ہے حدیث کے اندر آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ کا خادم تھا چھوٹا سا بچہ تھا جب آپ جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ گیا جب آپ اس یہودی بچے کو کہتے بیٹے مسلمان ہو جاؤ تو یہودی بچہ اپنے باپ کو دیکھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مسلمان ہو گیا تو باپ پٹائی شروع کر دے گا گالی اس لیے بیچارا خاموش پھر آپ نے اس کو حکم دیا بیٹے مسلمان ہو جاؤ اپنے باپ کو دیکھتا ہے تیسری بات نے دعوت دیا بیٹے مسلمان ہو جاؤ موقع اچھا ہے اپنے باپ کو دیکھتا ہے تیسری مرتبہ یہودی باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے اتے ابل قاسم مجھ کو نہ دیکھو ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان جاؤ فوری طور پر یہودی بچہ جب اپنے باپ کا اشارہ پایا اسی وقت اشد اللہ الہ الا اللہ واشد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا معلوم سے پڑھتا ہے کہ ملکور موت اس خوش نصیب بچے کے جان کر کلمہ پڑھنے کا انتظار کر رہے تھے عرب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے اس نے کلمہ پڑھا بہت ملک الموت نے اس بچے کی روح کو قبض کر لیا نبی علیہ السلام شام ہنستے ہوئے اپنے ساتھیوں کے لیے اور باہر نکلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اللہ رب العالمین کی پاکی اور کبریائی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے ہم کو سبب بنایا اس یہودی بچے کو آخری لمحے میں کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی اسلام لا لیا آپ ہے بار بار اپنی نگاہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور بن مالک کہتے ہیں اور صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے اے لوگوں کیسا خوش نصیب یہ بچہ ہے اب میرا کرین وہ جرا کثیرہ عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اج و ثواب بہت بڑا پا گیا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام مواقع جو ہمیں ملے ہیں عمارات کے اندر یہ جو خیر و برکت اور دعوت و تبلیغ اپنے اخلاق کا مظاہرہ اپنے اسمیل کیریکٹر کا مظاہرہ اور اسی طرح سے اسلامی تعلیمات عام کر کے ہم بھی اب اسلام سے ان کو متاثر کریں یہ بہترین سنہرا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسی طرح سے نبی علیہ السلاط السلام نے اگر کافر ہو رشتے دار ہے کافر ہے نے اسلامی اخلاق سکھلایا ہے کہ تمہارے رشتے دار کرچے کافر ہو لیکن ان کے حقوق تمہارے اوپر ضرور ہے ان کے ساتھ سلے رہنے کرتے رہو اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی اور آنے کے بعد بیٹھ گئی میں مدینہ میں ہوں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں مکے سے ہماری ماں آئی ہوئی ہے اور پتہ لگاتے ہوئے کہ میری بیٹی اسما کہاں رہتی ہے کہتی ہے کہ اگر پوچھتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوئی اور وہی راگ وطن وہ کچھ امید لگائی ہوئی تھی میں سوچتی تھی یہ کافرہ ماں ہے یہ ماں ہے ماں تو ضرور ہے یہ مشرقہ ہے یہ کافرہ ہے اس لیے اس کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کروں گی کہتی ہے نبی رہ شام کے پاس گئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے میری ماں آئی ہوئی ہے اسلام کو پسند نہیں کرتی ہو اسلام کو ناپسند کرتی ہے کافرہ مشرقہ ہے بت پرست ہے اور ہم سے امید رکھتی ہے کہ جب وہ جانے لگے تو اس کو کچھ تحفے تحائف دے دوں آپ نے ارشاد فرمایا کافرہ ہے اسلام سے دور ہے مشرقہ ہے اسلام کی دشمن ہے لیکن تمہاری ماں ہے شریح اما کی تم اپنی ماں کے ساتھ سلے رہنی کرو اس میں سلوک کرو اس کی اچھی ضیافت کرو اور جانے لگے تو اس کو تحفے تحائف سے نماز کر کے بھیجو میرے بھائیوں سب کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے عالمین ہم نے جو بیمار ہو فرما جو ان کے کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے عالمین ہم نے جو کو شرک میں ڈوبے ہیں ان کو متب سنت بنا دے عالمین ہم نے سب کو غیروں کے حقوق پہچاننے کی توفیق نصیب فرما اور حقوق کی ادائیگی کی توفیق توفیق دے دے اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر الله أكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا